ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ نظر کسی چیز کو نہیں لوٹاتی نظر صرف بخیل کے دل سے پیسہ نکالتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6608